كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون جس طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیا تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتے ہیں جن سے تم بے علم تھے بس تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری شکری سے بچو سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے انسانیت پر بیش بہا نعمتوں کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہم میں ہماری جنس کا ایک نبی مبعوث فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی روشن اور نورانی کتاب کی آیتیں ہمارے سامنے تلاوت فرماتے ہیں اور رضیل عادتوں اور نفس کی شرارتوں اور جاہلیت کے کاموں سے ہمیں روکتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکال کر نور ایمان کی طرف رہبری کرتے ہیں اور کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث ہمیں سکھاتے ہیں اور وہ وہ راز ہم پر کھولتے ہیں جو آج تک ہم پر نہیں کھلے تھے بس رسول اللہ کی وجہ سے وہ لوگ جن پر صدیوں سے جہالت چھائی ہوئی تھی جنہیں صدیوں سے تاریکی نے گھیر رکھا تھا جن پر مدتوں سے بھلائی کا پرتو بھی نہیں پڑا تھا وہ دنیا کی زبردست علامہ ہستیوں کے استاد بن گئے وہ علم میں گہرے تکلف میں تھوڑے دلوں کے پاک اور زبان کے سچے بن گئے دنیا کی حالت کا یہ انقلاب بجائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا ایک شاہد عدل ہے اور جگہ ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم الآیات یعنی ایسے العظم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مؤمنوں پر اللہ کا ایک زبردست احسان ہے اس نعمت کی قدر نہ کرنے والوں کو قرآن کہتا ہے تر الى الذين بدلوا نعمت اللہ کفرن و حل دار البوار کیا آپ نے اے نبی انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کے بدلے کفر کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالا یہاں اللہ کی نعمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے اسی لیے اس آیت میں بھی اپنی نعمت کا ذکر فرما کر لوگوں کو اپنی یاد اور اپنے شکر کا حکم دیا کہ جس طرح میں نے یہ احسان تم پر اے انسانوں کیا تم بھی میرے ذکر اور میرے شکر سے غفلت نہ کرو موسا علیہ السلام رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر کس طرح ادا کروں ارشاد ہوتا ہے مجھے یاد رکھ بھول نہیں یاد رکھنا شکر ہے اور بھولنا کفر ہے حسن وسیع رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرے اللہ بھی اسے یاد کرتے ہیں اور جو اللہ کا شکر کرے تو ایسے شکر گزار کو اللہ زیادہ دیتے ہیں اور نہ شکرے کو عذاب کرتے ہیں بزرگ سلب سے مروی ہے کہ اللہ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے غفلت نہ برتی جائے اللہ کا شکر کیا جائے نہ شکری نہ کی جائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال ہوتا ہے کہ کیا زانی شرابی چور اور قاتل نفس کو بھی اللہ یاد کرتے ہیں فرمایا ہاں برائی سے حسن مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو یعنی میرے ضروری احکام بجا لاؤ میں تمہیں یاد کروں گا یعنی اپنی نعمتیں عطا فرماؤں گا سعید بن جبئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بخش دوں گا اور اپنی رحمتیں تم پر نازل فرماؤں گا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے ایک حدیث قدسی میں ہے جسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں مسرد احمد میں ہے کہ وہ جماعت فرشتوں کی ہے جو شخص میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور اگر تو اے ابن آدم میری طرف ایک ہاتھ بڑھے گا تو میں تیری طرف دو ہاتھ بڑھوں گا اور اگر تو میری طرف چلتا ہوا آئے گا تو میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ قریب ہے پھر فرمایا میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو اور جگہ ہے لئین شکر تم لزید النکم و لئین کفر تم ان عذاب لشدید یعنی تمہارے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے مستد احمد میں ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نہایت قیمتی حلہ یعنی جوڑا پہنے ہوئے آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرتے ہیں تو اس کا اثر یعنی نشانی اس پر یعنی اپنے اس بندے پر دیکھنا چاہتے ہیں